آپ بیتی آئیے شروع کرتے ہیں میرا اپنا کوئی نام نہیں لیکن مجھے ہر روز سینکڑوں نام عطا ہوتے ہیں میرا کوئی گھر نہیں لیکن مجھے عالی شان محلوں سے لے کر غلیظ سے غلیظ جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے مجھ میں غیرت اور خودداری ہے لیکن ہمیشہ ہر قسم کے اشاروں پر کٹھ پتلی کی طرح نچایا جاتا ہوں مجھے شہرت سے شدید نفرت ہے لیکن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے قصاب کی دکان پر لٹکے ہوئے گوشت کی طرح برسر عام ننگا نہ کیا جاتا ہو آخر انسان ہوں اپنے بھائیوں کی طرح مرنے کی تمنا بھی رکھتا ہوں لیکن کوئی آخری بار قطعی طور پر مرنے نہیں دیتا رونا چاہوں تو ہنسنا پڑتا ہے ہنسوں تو رونا لازم خدا کی ساری خدائی میں مجھ سا مظلوم کوئی دوسرا نہیں ہے ایک انار اور سو بیمار والا مقولہ میرے سامنے ہیچ ہے میری حالت اس سے بھی خستہ ہے ایک ناک ہے اور ہزاروں نکیلیں جس طرف جھٹکا لگے بے اختیار کھنچا چلا جاتا ہوں نظر آنے کو تو بہت کچھ ہوں لیکن میری حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اردو افسانے کا ایک کردار ہوں افسانہ نگار رات دن میری تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں اور جب ایک دفعہ ان کے ہاتھ آ جاؤں تو خدا کی پناہ نجات ملنا محال ہے بہروپیوں کی طرح میرا رنگ روغن ناک نقشہ بدل بدل کر مجھے جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی تفصیل بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ خود ایک افسانہ بن جائے صبح و شام گلی کوچوں کی خاک چھاننے بھیجا جاتا ہوں اس ہیرا پھیری میں بہت سی جگہ جوتے کھاتا ہوں لیکن اس کا ذکر کسی کہانی میں نہیں ہوتا راہ چلتی عورتوں کو گھورتا ہوں ریشمی برقوں کا تعقب کرتا ہوں جلسوں اور جلوسوں قبرستانوں کارخانوں شہروں دیہاتوں دفتروں مسجدوں اور چور بازاروں کا مستقل طواف کرتا ہوں لیکن جو دیکھتا ہوں وہ زبان پر نہیں لا سکتا کیونکہ زبان میرے اختیار میں نہیں بلکہ افسانہ نگار کے قابو میں ہے البتہ اگر اس گھوما گھومی میں کسی بھی ایک خوبصورت عورت کا دوپٹہ ہاتھ میں آ جائے تو گالیاں افسانہ نویز کو نہیں مجھے پڑتی ہیں کسی کا ناک یا گردن پکڑ بیٹھوں تو فوجداری کا خطرہ افسانہ نگار کو نہیں مجھے لاحق ہوتا ہے کہیں کسی کی ریش مبارک پر ہاتھ پڑ جائے تو کفر کا فتویٰ بھی میرے ہی سر دائیں طرف بھٹک نکلوں تو رجعت پسند بائیں طرف جھکوں تو ترقی پسند دو چار ہفتے حجامت نہ بناؤں تو کیمونسٹ دھوبی کے دھلے کپڑے پہن لوں سرمایہ دار افسانہ نگار تو فقط افسانہ نگار ہی رہتا ہے اس کھینچا تینی میں میری تکا بوٹی ہو جاتی ہے پچھلے دنوں جب ہندوستان اور پاکستان پر آزادی کا نزول ہوا تو میرے دل میں بڑے بڑے ارمانوں نے سر اٹھایا کہ شاید یہ انقلاب عظیم مجھے ایک ایسی زندگی جوید عطا فرمائے گا جس کے سامنے انقلاب فرانس اور انقلاب روس کے ہیرو بھی ماند پڑ جائیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دراصل ہوا کیا اردو کے افسانہ نگاروں نے مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا اور پکڑ پکڑ کر کبھی ہندوؤں سے زندہ آگ میں جلوایا کبھی سکھوں کی کرپانوں سے کٹوایا کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح کرایا کبھی پنجاب کی ریلوں میں قتل ہوا کبھی کلکتے کے بازاروں میں مارا گیا اور جب اس خون کی ہولی سے افسانہ نگاروں کا جیب پوری طرح بھر گیا تو انہوں نے میرے کپڑے پھاڑ کر بال نوچ کر حال سے بے حال کر کے مہاجر کا جامہ پہنا دیا اور آج تک کسی چکر میں مارا مارا پھر رہا ہوں نجات کا کوئی راستہ نہیں آتا کیونکہ افسانہ نگاروں نے مجھے اس طوفان میں دھکیل تو دیا لیکن اب باہر نکالنے سے قاصر ہیں میں اپنی اس نئی زندگی کے بے پایا سمندر میں کبھی ڈوبتا ہوں کبھی ابھرتا ہوں اور میرے آقائے نامدار افسانہ نگار بے و پا ساحل پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں سچ پوچھیے تو یہ مہاجر زندگی بھی بڑی کراری زندگی ہے جس کو ایک روز اس کی لت پڑ گئی وہ بس ہمیشہ کے لیے اسی زندگی کا ہلکا بگوش ہو کے رہ گیا استاد ذوق کے قول کے مطابق چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی یہ اسی نشے کی کشش ہے کہ جن حضرات کو ہجرت کی سعادت نصیب نہیں ہوئی وہ بھی جوک در جوک مہاجرین کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے بے قرار ہیں چنانچہ اب خدا کے فضل و کرم سے یہ حالت ہے کہ اصلی مہاجرین کے مقابلے میں ان حضرات کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو محض تبرکن اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کر رہے خیر یہ ایک دوسرا قصہ ہے دراصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مہاجر لڑکی کے متعلق ہے آپ ضرور ناک بھون چڑھائیں گے کہ یہ کیا بہودہ بکواس ہے مہاجر لڑکیوں کے قصے تو ہم روز سنتے ہیں اب یہ مضمون بند ہونا چاہیے بندہ پرور آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر دراصل مجھ سے چوک ہوئی میرا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مہاجر لڑکی کے متعلق ہی نہیں بلکہ اس میں دین و ایمان کی بھی بہت سی لاجواب باتیں ہیں کچھ عجب نہیں کہ آپ مذہب کے نام پر بھی چین بچے ہوں اگر ایسی بات ہے تو بے شک آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور آپ میری کہانی کو ادھورا چھوڑ کر بڑے شوق سے اپنی منزل مقصود کی راہ لے سکتے ہیں جن لوگوں کے ایمان سلامت ہیں اور جن کے دلوں سے ابھی تک مہاجر لڑکیوں کی یاد فرموش نہیں ہوئی ان کے لیے اس قصے میں بڑے ثواب اور بڑی ہی حکمت کی نشانیاں ہیں ایک روز کا ذکر ہے کہ گاندھی گارڈن میں مزے سے گھاس پر لیٹا ہوا اونگ رہا تھا ہاتھ میں ایک اخبار تھا جس میں ایک نئی مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی اپیل تھی ساتھ ہی ایک ہوٹل کا اشتہار تھا کہ آج کی رات ساری آمدنی اس مسجد کی تعمیر کے لیے وقف کر دی جائے یوں بھی آج کل میری گزر ہوٹلوں میں ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہار رہا تو مروں گا بھی ضرور ہسپتال جا کر خیر اس کار سواب میں حصہ لینے کے لیے اس شام سیدھا اشتہار والے ہوٹل پہنچا وہاں شراب ڈنر اور ڈانس کا معقول انتظام تھا اور مینیجر صاحب کے کاؤنٹر پر ایک نورانی چہرے والے بالش بزرگ بھی موجود تھے تاکہ حساب کتاب پر کڑی نگاہ رکھیں شام کی کاروائی قرآن خانے کی جگہ شیمپین سے شروع ہوئی میں نے جی بھر کے شراب پی ڈنر کھایا اور ناچ دیکھا جس میں ایک فرانسیسی رقاصہ اپنے جسم اور لباس کی آنکھ مچولی کا بڑا کمال دکھا رہی تھی کوئی آدھی رات کے قریب جب میں ہوٹل سے باہر نکلا تو ہم خرما و ہم ثواب کے احساس سے میرا دل شاد اور روح منور تھی یہ بھی آزادی کی برکت ہے کہ پہلے شراب نوشی پر کفر کا فتویٰ لگنے کا احتمال تھا لیکن اب اس لال پری کے اشاروں پر مسجد کے مینار بلند ہوتے ہیں اور سینوں میں ایمان کی شمع فروزہ روشن ہوتی ہے قریب تھا کہ میں احساس تشکر سے اللہ میاں کی بارگاہ میں سجدہ بجا لاؤں کہ یکایک سڑک کے عین درمیان ایک رکشہ والے نے مجھے تھام لیا اور میرے قدموں کی شدید لڑکراہٹ دیکھ کر مجھے اپنے رکشے میں بیٹھنے کی دعوت دی رکشہ والے کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ ہر روز آدھی آدھی رات کے وقت خلق خدا کی خدمت کرنے کا عادی ہے اور خاص طور پر اسے ان حضرات کی نگہداشت کا خاص ملکہ ہے جو عموماً اس ہوٹل میں تعمیر مساجد کے سلسلے میں حاضر ہوا کرتے ہیں چنانچہ رکشہ پر بیٹھتے ہی موقع و محل کی رائت سے اس نے روحانیت کا ذکر چھیڑ دیا خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں کہ اس نے کسی وظیفہ یا درود یا کلمہ کا ورد شروع کیا بلکہ حقیقت میں اس نے مہاجر چھوکریوں کے قصے چھیڑ دیے جو پانچ روپے سے لے کر پچاس روپے تک فوراً دستیاب ہو سکتی تھیں یہ بھی افسانہ نگاروں کی صحبت کا فیض ہے کہ میں عورت ذات کو روحانیت کا جوہر سمجھتا ہوں کہ جس کے بغیر بجز موت اور کوئی زندگی ممکن نہیں ہے سیٹھ رکشہ والے نے مجھے بشارت دی اگر تم بیس روپے صرف کرو تو تمہیں ابھی جنت کی سیر کرا لاؤں میں نے اس دعوت خیز کو بخوشی قبول کر لیا ہوٹل میں تمیر مسجد کے نام پر ڈنر کھا کے شراب پی کے اور روح کو گرمانے والے ناچ دیکھ کر میں نے اپنا نام جنت کے خریداروں میں لکھوا ہی دیا تھا اب اگر صرف بیس روپے مزید صرف کر کے رہی صحیح منزل بھی طے ہو سکتی ہے تو چشم مار روشن دل ماشاد چنانچہ میں نے رکشہ والے کو پانچ روپے انعام کا مجدہ بھی سنایا تاکہ وہ اس کار خیر کی تکمیل میں کوئی تاخیر نہ کرے ان پانچ روپوں نے جادو کا اثر دکھایا اور رکشہ راہ گیروں سے الجھتی موٹروں سے بچتی بچاتی سرپٹ بھاگنے لگی پہلے سڑک کے دونوں جانی بڑی بڑی عمارتیں تھیں پھر تنگ گلیوں میں ٹاٹ اور چٹائیوں کے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے ایک مقام پر ایک مسجد بھی نظر آئی مگر مجھے خیال آیا کہ لگے ہاتھوں وضو بھی کرتا چلوں لیکن رکشہ والا نے مجھے اس نیک ارادے سے باز رکھا سیٹھ رکشہ والا تلخی سے ہنس کر بولا معلوم ہوتا ہے کہ تم بہت پی گئے ہو اگر کسی نے تم کو اس حالت میں مسجد میں پکڑ لیا تو مارے جوتیوں کے کھوپڑی گنجی ہو جائے گی مجھے اس بات پر حد غصہ آنا چاہیے تھا لیکن نہ آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ بیچارہ رکشہ والا محض نواقف اور نادان ہے اسے کیا خبر کہ بہت جلد اس شہر میں ایک عالی شان مسجد تعمیر ہونے والی ہے جس کی بہت اینٹوں پر میرا نام بھی لکھا ہوا ہوگا خیر تاریکی غلازت اور بدبو کے کلام اتنا ہی سلسلے میں چلتے چلتے ہم ایک جگہ جھونپڑیوں کی دو رویہ قطاروں کے درمیان رک گئے یہاں جنت کے بہت سے اور متلاشیوں کی رکشائیں گھوڑا گاڑیاں موٹریں اور ٹیکسیاں بھی کینوا لگائے کھڑی تھیں میرا خزر راہ پانچ روپے کے انعام کی گرمی سے بھی بہت پھرتی میں تھا وہ کھٹ سے بحشت کے ایک دروازے میں داخل ہوا اور ایک دوسرے دروازے سے ایک ہور کو برآمد کر کے لے آیا مجھے افسوس ہے کہ افسانہ نگانوں کے فیضان صحبت سے میری زبان بگڑ چکی ہے اور میں استعاروں اور تشبیہوں کے بغیر اپنا مفہوم ادا نہیں کر سکتا دراصل میرا مطلب یہ ہے کہ رکشہ والا ایک جھونپڑے میں گیا اور وہاں سے اپنے ساتھ ایک لڑکی لے آیا اندھیرے کی وجہ سے میں اس کی صورت کا جائزہ تو نہ لے سکا لیکن جب وہ رکشہ میں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تو میری چھٹی حص نے بے ساختہ گواہی دی کہ اگر پھر دوست بروئے زمین است ہمیں است تو ہمیں است رکشہ والا اب مزے میں تھا جھونپڑے سے خوشبودار پان کھا کے نکلا تھا منہ میں بیڑی تھی اور وہ سیٹیاں بجاتا گاتا اور اکا دکا راہگیروں پر پان کی پیک تھوکتا تیز رفتاری سے چلا جا رہا تھا کلفٹن بیچ کے ایک تاریخ حصے میں پہنچ کر وہ رک گیا اور رکشہ ہمارے سپرد کر کے کچھ دور پلے ریت پر منہ کے بعد لیٹ کر سو گیا میں نے اپنے ساتھی سے اس کا نام پوچھ کر گفتگو کی ابتدا کی راحت بیگم اس نے جواب دیا گھر کہاں ہے امانت پور ضلع مراد آباد یہاں کیسے پہنچ گئی ہو میں نے پوچھا اس سوال پر وہ حیران سی ہوئی اور میری طرف یوں دیکھنے لگی جیسے میں نے یہ سوال پوچھ کر کوئی عجیب و غریب اہم کانہ حرکت کی ہو لیکن مجھے بھی افسانہ نگاروں کی ٹریننگ حاصل تھی اس لیے میں نے اپنا سوال پھر دہرایا صاحب اس نے کہا وہاں کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے بھلا نہ جان کا خیال نہ مال کا خیال نہ عزت و آبرو کا بچاؤ تو با اس سے تو موت ہی اچھی بہت خوب میں نے چھیڑا یہاں پر تو بڑی عزت و آبرو کے دن گزار رہی ہو یہاں کی دوسری بات ہے صاحب اس نے سادگی سے جواب دیا آخر یہاں پر اپنا دین تو سلامت ہے اس بات پر میری روح پھڑک اٹھی اور میں نے دل ہی دل میں خدا ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے آج شام مجھے تعمیر مسجد میں ہاتھ بٹانے کی سعادت عطا فرمائی اسلام کا بول بالا ہو دین سلامت ہے تو سب کچھ ہے دین ہی ایک دولت ہے جسے زوال نہیں ایک طرف سمندر کی لہروں کی آہو بقا تھی دوسری طرف ریت پر رکشہ والا زور زور سے خراٹے لے رہا تھا اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی صاحب میری چھوٹی بہن اور ماں ابھی تک امانت پور ضلع مراد آباد میں ہیں جب میرے پاس دو سو روپے جمع ہو جائیں گے تو میں انہیں بھی اس دو زخ سے نکال لاؤں گی میں نے اب تک ایک سو چالیس روپے بچا رکھے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس طرح کی چار راتیں اور لگ گئیں تو صاحب دو سو روپے ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر دیا کہ آج میں اسے بیس کی جگہ پورے ساٹھ روپے دے دوں گا وہ بھی کیا یاد کرے گی کہ کسی مسلمان سے پالا پڑا تھا آخر انسان کی مدد کرنا بھی تو مسجد کی تعمیر سے کچھ کم درجے کا سواب نہیں شاید اس کا درجہ تعمیر مسجد سے بھی کچھ بلند ہو میں بھی اسی حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا کہ یکا یک دو شریف آدمی بیچ میں نمودار ہوئے اور بڑی مستعدی سے ہمارے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے پہلے انہوں نے رکشہ والے کو زور سے جھنجھوڑا اور پھر ہم دونوں کے خاندانوں کی کئی پشتوں کے متعلق اپنی وسیع معلومات کے اظہار فرمانے لگے اس تمہید کے بعد انہوں نے ہمیں باری باری گھسیٹ کر رکشہ سے باہر نکالا اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری تلاشی لی میری پتلون کی جیب میں ایک بٹوا تھا جس میں وہ ساٹھ روپے بھی تھے جنہیں میں نے ابھی ابھی ایک نیک کام میں لگانے کا ارادہ کیا تھا لڑکی کی چولی سے وہ پوٹلی برامد ہوئی جس میں اس نے ایک سو چالیس روپے بچا بچا کر رکھے تھے ایک شریف آدمی نے بٹوے کو اور دوسرے شریف آدمی نے پوٹلی کو اپنی اپنی جیب میں ڈال لیا پھر انہوں نے ٹھوکر مار کر رکشہ والے کو جگایا وہ آنکھیں ملتا ہوا خاموشی سے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا میرا خیال تھا کہ اب یہ لوگ ہمیں سیدھا تھانے لے جائیں گے میں تھانے یا کچہری یا جیل سے مطلقا نہیں گھبراتا کیونکہ انگریزی راج میں افسانہ نگار مجھے ان مقامات پر بھیجنے کے بہت شکین تھے لیکن صد حیف کہ ان شریف آدمیوں نے میری طرف آنکھ تاک اٹھا کر نہ دیکھا کیونکہ اب وہ رکشہ والے کی جیب سے پانچ روپے کا نوٹ برآمد کرنے میں مصروف تھے اس عمل کے بعد وہ دونوں راحت بیگم کو گود میں لے کر رکشے میں بیٹھ گئے اور رکشہ عدم ہوئے سانپ کی طرح آہستہ آہستہ ریت پر رنگنے لگی اور پھر کلفٹن بیچ کے ایک اور ویران حصے کے اندھیرے نے اسے نگل لیا